سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضوع اور پگڑی پر مساح کرو ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع اور پگڑی پر مساح کیا حدیث نمبر سات سو تینتیس مسند احمد